السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار نونہالو کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے یاد ہے آپ کو کہ آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں پھر مزہ لیتے ہیں کہانی سننے کا آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں انتیسویں سپارے سے ایک کہانی انتیسویں سپارے میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے صورت القلم قلم کے معنی تو آپ جانتے ہی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانی سنائی ہے باغ والوں کی بھلا باغ والے کون تھے سنتے ہیں ایک آدمی تھا جس کا ایک باغ تھا جو بہت اچھی فصل دیتا تھا خوب اس میں پھل سبزیاں لگتی تھیں اس شخص کا زندگی بھر یہی اصول تھا کہ جب بھی پھل کی فصل اٹھاتا تو اس کے تین حصے کرتا ایک حصہ خود اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھ لیتا دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں میں تقسیم کرتا اور تیسرا حصہ فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دیتا اس کی اسی عادت کی وجہ سے اس کا باغ سب سے زیادہ فصل دیتا سب سے زیادہ میٹھے مزیدار پھل اس کے باغ میں ہوتے تھے کٹائی کے دن فقرا اور مساکین موقع پر پہنچ جاتے اور اپنا اپنا حصہ وصول کر لیتے وہ پہلے ہی اعلان کرا دیتا تھا کہ آج کے دن کٹائی ہوگی تمام لوگ آ جائیں اور اپنا اپنا حصہ لے جائیں جب یہ شخص انتقال کر گیا تو اس کے بیٹوں کو خیال آیا کہ ہمارا باپ تو ساری عمر اس باغ کی فصل کو ادھر ادھر تقسیم کر کے اپنی کمائی یوں ہی لٹاتا رہا ہے اور زندگی بھر غریب ہی رہا ہماری اتنی اچھی فصل ہوتی ہے اگر ہم پوری کی پوری اپنے پاس رکھیں اس کو بیچیں تو ہم اتنے امیر ہو جائیں سب سے زیادہ فصل ہماری ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کم امیر ہم لوگ ہیں اب اس طریقے کو ختم کر دینا چاہیے باغ ہمارا ہے اور اس پر ہمارا ہی حق ہے چنانچہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ جب کٹائی کا موقع آئے تو راتوں رات ہی کر لی جائے صبح صبح اٹھ کے ہم جا کے کٹائی کر لیں گے تاکہ کوئی نہ غریب آئیں مسکین آئیں نہ ہمیں تنگ کریں اور نہ ہم برے بنیں نہ کوئی ہمارے سے مانگے گا نہ ہم اسے دیں گے انہوں نے اس بات پر قسمیں کھائیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے اور انہیں اپنے اس منصوبے پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم ایسا کریں گے جب کٹائی کا وقت آیا تو وہ راتوں رات خوشی خوشی اچھلتے کودتے اپنے باغ کی طرف روانہ ہوئے راتوں رات سے مراد جب جب صبح ہونے بالکل جب صبح ہونے والی ہوتی ہے ادھر اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ اسی رات جس صبح انہوں نے کٹائی کرنی تھی سخت آندھی کا طوفان آیا اچھے ساتھیوں یہ ایسا طوفان تھا جس میں آگ تھی آگ اور آندھی کا طوفان آندھی کے ذریعے وہ آگ باغ کے درختوں تک پہنچ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں انہیں جلا کر راغ کر گئی آن کی آن میں سارا باغ جل کر راہ کا ڈھیر بن گیا جب یہ عقل مند بیٹے وہاں پہنچے تو وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا انہیں وہاں باغ نام کی کوئی چیز ہی نظر نہ آئی اور اس طرح کے حالات تھے کہ وہ سوچنے لگے کہ شاید ہم رات کے اندھیرے میں کسی غلط جگہ پر پہنچ گئے ہیں شاید ہم رستہ بھٹک گئے ہیں اور ہمارے باغ کا رستہ یہ نہیں بلکہ دوسرا ہے مگر پھر جب انہوں نے کچھ غور کیا کچھ حواس درست ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ نہیں نہ وہ رستہ بھولے تھے نہ ہی وہ کسی اور کے باغ کی طرف آ گئے تھے بلکہ یہ انہی کا باغ تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب بنا کر بھیجا تھا اور ان کا باغ جل بن کر راکھ ہو گیا تھا اب جب انہوں نے باغ کا یہ حال دیکھا تو لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے بڑا چھوٹے کو کہتا یہ تمہاری وجہ سے ہوا تم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم غریبوں کو کچھ نہیں دیں گے چھوٹا کہتا میں نے تو نہیں کہا تھا یہ تو آپ نے بات شروع کی تھی کہ ہم لوگ غریب رہ جاتے ہیں اور باقی سب لوگ ہمارا پھل لے جاتے ہیں آپس میں ان کی لڑائی ہونے لگی جو منجلا بھائی تھا وہ تھوڑا سا عقل مند تھا وہ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اللہ کی تصویر بیان کرو سبحان اللہ کہو الحمدللہ الحمد للہ کہو ہر وقت اسے یاد رکھو اور اسی سے خیر مانگو مگر جب اس نے یہ بات کہی تھی تو ان بھائیوں میں سے کسی نے بھی منجلے بھائی کی طرف توجہ نہ دی تھی اور کہا تھا کہ چلو چلو تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے تو دو ورنہ یہاں سے جاؤ تو اس کو مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا اب وہ ملامت بھی اسی طرح کرتے تھے کہ ایک دوسرے کو کہتا کہ تم ہی نہیں کہا تھا دوسرا کہتا یہ مشورہ تمہارا تھا مگر اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا ان کے باپ کی سخاوت اور دوسروں سے ہمدردی کو یہ صلاح ملتا تھا کہ اسی کا باغ سب سے زیادہ پھل لاتا تھا اور جتنا کچھ ان کا باپ دوسروں پر خرچ کرتا تھا مل بانٹ کر کھاتا تھا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو عطا فرماتے تھے مگر جب بیٹوں میں لالچ آئی بخل آیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا ان کی نیت خراب ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ طوفان اور آندھی اور آگ نے ان کے باغ کے اوپر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا اس وقت نہ ان کے با زمین کی زرخیزی کام آئی نہ ہی ان کی کوئی تدبیر کام آئی اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمیں سنایا ہے صورت القلم میں اور پھر بتایا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت عطا فرمائے اس میں ہم دوسروں کو ان کا حصہ دینا کبھی بھی نہ بھولیں آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ